اور اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وہی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے